وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا اور यतीमों کے سمجھ بوجھ کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں اگر تمہیں ان کی ہوش مندی کی طرف سے اطمینان ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور فضول خرچی کر کے اور ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی کر کے اسے نہ کھا جاؤ اور جو مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے اور جو محتاج ہو وہ اپنی مناسب مزدوری کے مطابق کھائے پھر جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا دو اور اللہ بحیثیت حساب لینے والے کے کافی ہے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے اولیاء کو حکم دیا ہے کہ کبھی کبھار کچھ مال دے کر عقلی اور مالی معاملات میں ان کی ذہنی صلاحیت کا امتحان لیتے رہو اور جب بالغ ہو جائیں یعنی انہیں احتلام ہونے لگے یا ان کی عمر پندرہ سال ہو جائے اور تمہارے مشاہدے میں یہ بات آ جائے کہ ان میں نیکی ہے اور مالی امور میں سمجھدار اور ہوشیار ہیں تو ان کا مال بغیر تاخیر ان کے حوالے کر دو آیت کریمہ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جو یتیم دینی یا مالی اعتبار سے نااہل ثابت ہوگا مثال کے طور پر فضول خرچ ہوگا یا ذہنی اور عقلی طور پر کمزور ہوگا یا دینی اعتبار سے قابل اعتماد نہ ہوگا تو اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس کے بعد اللہ نے اولیاء کو نصیحت کی ہے کہ یتیموں کے مال میں فضول خرچی نہ کرو اور تمہاری یہ نیت نہ ہو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کا مال بیجا خرچ کرو اس ڈر سے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ اپنا مال تم سے لے لیں گے اور اگر یتیم کا ولی مالدار ہے تو اسے اس کا مال کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ مال اس کے لیے مردے اور خون کی مانند حرام ہے اور اگر غریب ہے اور یتیم کے مال کی دیکھ بھال اور اس میں کاروبار کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے دوسرا کام نہیں کر سکتا اور دیکھ بھال نہ کرنے سے یتیم کا مال ضائع ہو جائے گا تو اپنی ضرورت اور اپنی محنت کی مناسب مزدوری لے لے حافظ ابن کثیر نے فقہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اپنی مزدوری اور اپنی ضرورت میں سے جو کم ہوگا وہ لے گا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب سن بلوغ کو پہنچنے اور عقل و سمجھ کا یقین ہونے کے بعد یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی تمہیں متہم نہ کرے اور کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے اور اللہ تو سب سے بڑا گواہ اور تمہارے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے اس لیے یتیم کا مال پوری امانت کے ساتھ اس کی طرف منتقل کر دو